طرف پہ ان کو اپنے رب کی طرف سے خصوصی اجر ملے گا یہ کون فرما رہے ہیں میرے اللہ کس کو فرما رہے ہیں وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُسْلِمْ ومن يسلم وجهه لله فهو محسن آگے کیا ہے فله اجره من ضرب فله اجره من ضرب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو اپنے آپ کو اپنے تمام طرف عملیات کو توجہات کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہے اور احسان کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق کے لیے اجر عظیم ہے بلا السلام وجہ پھر ایک جگہ فرمایا امن اسلم فولا تحر رشد من اسلم فولا تحر رشد جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اس نے ہدایت کا رستہ پا لیا اس نے ہدایت کا رستہ تلاش کر لیا ہر مانا تلاش کر لیا جنہوں نے میں اللہ کے میں آپ کو حوالے کیا میں اسلم تو اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا انہوں نے ہدایت کا رستہ پا ہوا میرا اللہ فرماتے ہیں تم جو کچھ ماں کو گئے میں وہ بھی دوں گا تم ہدایت مانگو گے میں ہدایت دوں گا تم گمراہی کا راستہ اختیار کرو گے وہ میرا سو ومن جاہد فإنما يجاہد نفس جو بھی کوشش کرتا ہے جہدہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اگر وہ میرے کرتا ہے تو میں اس کو مل جاؤں گا اگر وہ زر دولت کے لیے بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے تو وہ اس کو ملے راستے ہم نے دونوں کھولتے ہیں اور دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے جس راستے پہ چلو میری طرف سے اختیار ہے امن شاہ افل یومن امن شاہ افل میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کفر کا راستہ اختیار کرو یا ایمان والا راستہ اختیار کرو جو مانگو گے وہی ملے گا ابو جہل نے جہنم اللہ کا سما ابو جہاں کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے مخالف ہیں مخالفت کرتے آئے ہیں آپ بھی مخالف ہیں مخالفت کرتے رہیں گے آپ ہمیں ڈراتے ہیں عذاب آئے گا آئے گا لاؤ عذاب کرنا ہے اتنا عرصہ ہو گیا آپ ہمیں ڈراتے ہیں یہ ابو کہنے لگا کہ تم عذاب لاؤ میرے اللہ نے جواب دیا کان اللہ اے میرے پیغمبر آپ بھی وہاں موجود ہوں اور میں وہاں علاقے والوں کو عذاب پہ پکڑوں ایسا ممکن نہیں ہے کان کام رہی عزب احم و اور جو استفار کرتے رہیں ان کو ان کو کبھی میں عذاب نہیں بھیجتا جتنے قوموں پر عذاب آئے ہیں کتنے قوموں پر عذاب آئے ہیں قوم لوت ہے قوم بودھ ہے قوم سمود ہے قوم آپ اس کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں پہلے نبیوں کو بہتر کیا گیا اس قوم سے نکالا گیا قوم سے دور بھیجا گیا پھر اس قوم پر عذاب آیا میں نے پر یہ جو عذاب مارتا ہے تو آپ بھی وہاں موجود ہوں اور میں بھی وہاں عذاب بھیجوں ایسا نہیں ہوتا حالانکہ اس کو چاہیے تھا یوں دعا کرتا ہے یا اللہ اگر ہم ناحک پڑھیں ہمیں ہدایت یا اللہ اگر ہم ناحک پڑھیں تیرے پہلوں پر سچے ہیں ہم جھوٹے ہیں ہمیں ہدایت عطا لیکن اس نے ہدایت نہیں مانگی اس نے عذاب مانگا عذاب جس نے جو مانگا وہی اس کو عطا ہوا میرے اللہ کے خزانے وسیع ہیں میرے اللہ میرے اللہ کریم ہیں میرے اللہ بار بار مہلت دیتے ہیں بار بار مہلت دینے کے بعد اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں ہیں اللہ سے ہدایت مانگو اور اللہ پاک سے اللہ پاک سے اس کی اس کی سپردگی مانگو یا اللہ ہم اپنے آپ کو پھر سپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کو آپ سے سنت کی اتباع مانگو کہ اللہ ہمارے سارے اعمال سنت کے مطابق تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے جو آپ مانگیں گے اور تلاش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا امن جا فإنما يجاهد جائے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقین کرو جو شخص کہہ دے میرا رب اللہ ہے پھر اس کا کام کر رکھے اور اس کے اوپر پابندی رکھے ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ہم اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا جو لوگ میرے حصول کے لیے محنت کرتے ہیں مجزا کرتے ہیں مجھ سے مانگتے ہیں مجھ کو مجھ سے مانگتے ہیں اللہ ہم خود سے کچھ ہی کو مانگتے ہیں میرے کا پر واقف اللہ ہم خود سے کچھ ہی کو مانگتے ہیں تو اسی عید کا مفہوم ہے وہ لذینجا عدوقینہ جو لوگ مجھا کرتے ہیں نوافر ہیں میرے لیے تاجر ہے میرے لیے اب ہیں ہے میرے لیے نمازیں ہیں میرے لیے میرے اصول کے لیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں وہ اما باخلا وسرنا لیکن جو شخص بخل کرے زکوٰۃ نہیں دیتا حقوق مالیہ ادا نہیں کرتا بخل کرتا ہے اماں مپافل وسط نا اور دین سے بیزار رہتا ہے نمازیں ہو رہی ہیں اذانیں ہو رہی ہیں پرواہ نہیں جمعے کا وقت آ رہا ہے جا رہا ہے پرواہ نہیں رمضان کے روزے آ آئے چلے گئے پرواہ نہیں ہمیں اس کو ہر موقع دیا اور ہر موقع پہ یاد کیا لیکن اس نے ہماری کوئی بات نہ سنی دین سے بیزار رہا بسر بدل خوش رہا نیکی کی الٹا تکزیب کی نیکی کی تکذیب کی ایک تو یہ ہے کہ میاں باقی ہم گناہ گار رہے ایک صورت تو یہ ہے کہ کہنا باقی گناہ گار ہوا نہیں لگتا ہوتا میری غلطی ہے ہاں، میں ڈر رہا ہوں کیا نماز نہیں پڑھتا سوال عادت نہیں غلطی اور دوسرا وہ شخص ہے جو نماز والوں پر پبتیاں کستا ہے تمسکر کرتا ہے روزے داروں پر تمسکر کستا ہے اور قرآن والوں پر علماء پر مدارس کے قسم و قسم کی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے کے خلاف کو کرتا ہے کی ترجیح کرتا ہے پاک کرواتے ہیں حسن یہ خود بخود اس کے لیے بڑے سے بڑا گناہ آسان ہو جائے گا کیونکہ اس نے مہنگا لیا اس نے طریقہ ہی اختیار کیا اس نے مجھ سے مانگا یہی اس نے مجھ سے یہ میرے ساتھ طریقہ ہی اختیار کیا لہذا ہم بھی اس کی چاہت اور اس کے مانگ کے مطابق بڑے سے بڑے گناہ آسان کر دیں گے ڈکیتی آسان انسانوں کو جانوروں سے پڑھ کر مارنا پتو کرنا آسان معصوم بچوں کو معصوم بچیوں کو درندگی کا شکار کرنا آسان ایک انسان چڑیا کو جمع کر کے وہ سوچتا ہے کہ یہ میرے کیا کام آئے گا لیکن انسان جب ان حالات سے گزرتا ہے باخلا مستر نادین سے بیزاری مقدر لوسنا اور دین سے الٹا دین سے نفرت دلانا اس کے لیے بڑے سے بڑے گناہ آسان کرتے ہیں اس کے لیے مسجد میں آنا مشکل ہوتا ہے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دس منٹ نماز کے لیے نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن انسانوں کو مارنا آسان یہ قرآن یہ قرآن ہے یہ باتیں نہیں ہیں قرآن تو پھر اللہ فرماتے ہیں کیا مانگتے ہو تم مانگو گی دوں گا کیا تم کیا تم دین سے بیزاری مانگتے ہو بیزار ہو جاؤ بہت کرتے ہو بے شک ہو جاؤ میرے دین کی مخاطب کرتے ہو بے شک کرو تمہارے کرنے سے میرا دین ختم نہیں ہوگا دن ب دن ترقی کرے گا لیکن تمہیں کیا ملے گا کہ تم قاتل بن جاؤ خاص درندے بن جاؤ حرام خور بن جاؤ تمہارے لیے پانی پینا بدبودار ہوگا شراب پینا خوش تو میرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جو آپ کی مات رہے جس چیز کی وہ محنت کرتا ہے جس چیز کا وہ مجاہدہ کرتا ہے میں بھی اس کو وہی عطا کرتا ہوں میرے بھائی ہو میرے عزیز ہو یہاں آنے کے بعد آج کرو یہاں آنے کے بعد آج کرو فیصلہ کرو یہ ہمارے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر عمل اللہ کے وصول کے لیے کہ ہمیں اللہ مل جائے ہمیں اللہ مل جائے اللہ کا حالی مل جائے بس ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے حلٰ کہ بہاد و کو جنت جہنم کو بھی کہتے ہیں ہمارا مقصود نہیں جنت ملے نہ ملے دو میں جلنا پڑے نہ پڑے ہمیں اسے خوشروکار دوں ہمارا مقصد اللہ کہ ہمیں اللہ مل جائے کی نیت پر ہے اعمال کی نیت پر ہے منصانہ تجرت رسول ہجرت اللہ کی رضا کے لیے ہے قابل قبول ہے منصانہ ہجرت ہو حصیب و آپ ہوا و ہوا میرا قبل آدمی ہے اور اگر ہجرت جیسا مشکل عمل دولت کے لیے ہے عورت کے لیے ہے وہ قابل قبول نہیں تو آج سے نیت درست کر دو میرا آنا میرے شہر کی خدمت میں بیٹھنا میرے شہر کی صحبت میں رہنا اس مقصد کے لیے مجھے اس راستے سے اللہ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو اتنی نیت خالص ہوگی اور جتنا مجاہدہ ہوگا وہ شخص اپنے شہر سے بھی بڑھ سکتا ہے اتنے مشاعر ایسے گزرے ہیں کہ ان کے جو مرید تھے ان کے مقام سے بڑھ گئے تھے شہر کو کوئی سلسلے کا کوئی روحانی مسئلہ اٹک جاتا ہے وہ اپنے مرید کے پاس جا کر رہتے تھے اور مرید اس کے سے اس کے اس مشکل کو حل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ہے بے کنارہ ہے اس کی روحانیت کا سمندر بے کنارہ ہے ملے گا شہر کے راستے سے لیکن جتنا جتنا نیت خلوص ہوگا اور اعمال میں مجہدہ ہوگا پین ممکن ہے وہ اپنے پیر سے بھی بڑھ گیا اس لیے ایک تو پیر خدمت میں پیر کی صحبت میں رہو رابطہ رکھو اس کی خدمت کرو خوش رکھو اور جو وضاحت ہیں وہ ہدایات ہیں ان پر پوری پابندی کرو اس پر پورا عمل کرو پھر آگے حالات بتاؤ میرے یہ حالات ہیں یہ حالات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مانگ اور طلب کے مطابق عطا فرماتے ہیں ماں لینا ختم خاص ٹھیک ہے جی کتنا منٹ رہ گیا مگر